اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جڑے بنائی کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی بے شک اس میں نشانیاں ہیں دیان کرنے والوں کے لیے